سمجھنے نے یہ بتایا ہے کہ جوان لوگ کی قدر درخت نہیں کرتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ میں جاری سلب کما و تاجر العلما علما سے مسائل پوچھو اور حکما یعنی حکیم بڑے ہوئے تجربے کار لوگوں کے ساتھ سجائے سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اس سے آفل میں اضافہ ہوتا ہے صبح دے والے ہوتے اب اگر وہ حکیم اللہ والا بھی ہو پھر تو کیا بات تو یہاں مراد اللہ والے ہی ہے ہمارے یہاں لوگ سناتے تھے کہ نوجوان کہیں ولیمے میں جا رہے تھے ولیمے کی دعوت میں لکی لو کہیں پڑھے جا رہے تھے تو نہیں پڑے نہیں تھے نے کہا مجھے نہیں ساتھ چلو اس نے کہا بڑے ہیں آپ آپ تو ہماری اور مصیبت بن جائیں گے ہاتھ رہے آپ آپ کو اور بندے دکھ اٹھا کے جانا پڑے گا ہم جا رہے ہیں اللہ گلا ہیں ہاتھ پر ہم کم ڈال دیں گے کہا نہیں ایسا کرو کہ مجھے لے چلو میں ایک طرف کونے میں اور ہم کو تمہارے رنگ میں بک نکال دوں گا شاید میں تمہارے کسی کام آ جاؤں اب انہوں نے کہا یہ بڑے میاں ہمارے کیا کام آئے گی ہم سے کام لیں گے لیکن لے سکتے ہیں لے گے ان کو اور وہاں جو کھلانے والے تھے میزبان کیونکہ کیونکہ ہم پہ شادیوں میں ایسے کام کرتے ہیں ہم لوگ ستانے کے لیے شرارت لیے مزہ لینے کے لیے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ دس بچھائے دس پان بچھانے کے بعد کھانا لانے کے وجہ ہر آدمی کو انہوں نے جو ہے ایک بازو کو باندھ دیا ہے بانستے باندھتے ہی لگا یہ بہت نہیں کرتے اب وہ اس طرح کی کام ہے سسرال اس میں چلتے ہیں ہم نے باندھ دیا اب لا کے کھانا رکھ دیا کھائی اب جب بازو نہیں موڑ سکے گا تو دیوارا منہ تک کیسے جائے گا اور بڑے پریشان ہم کو پھر وہ کسی کو یاد آیا کہ بڑے میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں بہت کہہ رہے تھے کہ میں نے چلو شاید کسی کام آ جائے تو ان سے پوچھتے کیا کریں بڑے میاں کو بتایا تو بڑے میاں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ارے نوالا بناؤ اور ادھر والا سامنے والے کے منہ میں دے دے سامنے والا اس کے منہ میں دے سارا سارا ہوتے کھا گئے بڑے بوڑھے ان کام کی باتیں بتاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ زمانے کے سارے اونچ نیچ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر کم ایسا ہوتا ہے کہ جوان یا اچھے لوگوں کی قدر کریں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں کم یہ ہر زمانے میں رہا زمانے میں دشمن اسلام بھی رہے اور ہر زمانے میں ماں باپ کو ستانے والے بھی رہے اور ان کے بھی بھی رہی اختلافات رہے اور دنیا کے معاملے میں اختلافات پہلے سے ہوتے رہے ہر زمانے میں سب کچھ ہوتا رہا بس یہی سب امتحان ہے ہر دور میں امتحان تھا بڑی بڑی قوموں نے مشہور قوموں نے سرکشی کی اللہ کی جو آزاد دیا ہے پیغمبروں کے ہوتے ہوئے انہوں نے سرکشی کی اب تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشان متا الفاظ پاس میں اپنے نہیں الفا احباب احباب کا لفظ استعمال صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم آپ کے آباد میں یعنی سوال کیا کہ میں اپنے آپ سے کب ملوں گا رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا متا الفا احبابی میں کب اپنے احباب سے ملوں گا صحابہ نے سلتا کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں کہا کہ تم میرے اصحاب ہو میرے احباب وہ ہیں جو تم لوگوں کے پاس آئیں گے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے دیکھا بھی نہیں ہوگا میری باتیں میری زبان سے سنی بھی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ وہ ہزار کا ایمان لائیں گے اور میری باتوں پہ عمل کریں گے اور سنتوں کا شوق اور ذوق ان کو ہوگا میری میری ادائے بندگی کو ذوق و شوق سے وہ اپنائیں گے وہ میرا احباب ہے اور فرمایا کہ ان اشفاق مجھے ان سے ملنے کا احتیاط رسول اللہ کر رہا اتنی بڑی نعمت جگہ دین کے دین کی وجہ سے اگر کوئی دیندار نہ ہو تو پھر یہ وہ تھوڑی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بندوں سے اللہ کے بندوں سے ملنے کا شوق تھا کہ جو دین پر عمل کرنے والے اللہ اور رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانے کا یہ شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات دین میں کتنے فائدے یعنی جو آدمی دین کو دین پر عمل کرے صحیح معنوں میں تو اس کو کیا نعمت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہے ان لوگوں سے ملنے کا کو شوق ہے

نبی ہے آخر الزمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں کوئی امت نہیں یہی امت بہت ہی بات کرتے مطلب بھول جاتا ہے ان سے دماغ سے نکل جاتی ہے بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں بے شمار بے شمار جو اور پیغمبروں کی امت کو نہیں جس طرح ہمارے حضور سردار الانبیاء تھے اسی طرح یہ امت کی تمام امتوں کی سردار ہے ہمیں اپنی قیمت کا پتہ نہیں پتہ جب چلے گا جب یہ آواز ہم کو معلوم ہوں گے آخرت کی باتیں ہوں گی تذکرہ ہوگا اللہ کی محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی بات لے لیجیے کہ ایک دفعہ ضرور شریف پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں بہت مشہور پاک ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھتا ہے دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اب کیوں نازل ہوتی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی پیاری ہستی ہے سب سے زیادہ پیاری ہستی ہے کہ ان سے جو محبت کرتا ہے ضرور شریف جو آدمی پڑھتا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جبھی تو پڑھے ہے شریف محبت کے بغیر کہاں پڑے گا ضرور شریف کیا ہے اللہ سے درخواست نہیں کہ اللہ اپنے پیارے نبی پر رکھنا سارے دعا ہے تو ضرور شریف پڑھنے پر اللہ کے پیارے کے لیے یہ درخواست کرنا تو اللہ کو کیسا پیارا کہ میرے پیارے سے پیار کرتا ہے دس رحمتیں اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو نازل کروا اور دس گنا اس کے معاف ہو جاتے ہیں بتائیے دن بھر بات کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا فلاں مصیبت آ بتا دیں ہمارے یہ اتنی بیوقوفی کی بات ہے ارے یہ سمجھو کہ ہم سے کون سا گنا نہیں ہوا ہم تو ہیں ہی خطا کار ہمارا ہم تو رجسٹرڈ ہے رجسٹرڈ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد کرنا تھا تم سب کے سر پتا دی ہے تو ہم ہم کون ہے یہ سب کریں کہ ہم سے گناہ نہیں بعض لوگ یہ بات یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ آج بلا مصیبت آ گئی معلوم نہیں کون سا گنا ہو گیا ارے ہم تو سب سے تک گنا گنا ہوتی رہتی ہے اب جیسے جیسے صحبتوں میں بیٹھیں گے نیک لوگوں میں بیٹھیں گے ویسے ویسے گراف ہوتا جاتا ہے کہ ہم سے کیا کیا پتہ ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ خطائیں کون کون سی ہیں کون کون سی باتیں گناہ بہت سی ظاہری باتیں گنا ہے بہت سی باتیں دل کی باتیں گنا ہے اب دل کے اندر تو کسی کو کیا پتا دل میں ہم جو باتیں سوچ رہے ہیں وہ اچھی بات ہے بری بات ہے کیسی بات ہے کسی کے سے ہم بس گمانی کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہو ظاہر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن دل میں بدگمانی دیے بیٹھا ہے کر رہا ہے ظاہر میں چار آدمی رہے بھول رہے ہیں آپس میں مدد کی مذاق کر رہے ہیں لیکن مصیبت کا گناہ ہو رہا ہے احساس نہیں ہو رہا اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی برائی نکل جاتی ہے سیاست دانوں کی برائی یہی ایک مضمون چل جاتا ہے اور فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا آج کل حالات ایسے ہیں یہ ہے وہ ہے کتنی باتیں ہم ایسی کرتے ہیں جو خلاف واقع بھی ہو جاتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ جو آدمی بغیر تصدیق کے بعد آگے بڑھائے وہ جہنم نے اپنا انتظام کرنا کچھ ایسا مقوم ہے جی سے بات کرنا اب سے کتنی باتیں آپ میڈیا میں کوئی خبر آ گئی فوراً وہ بیس قتل ہوئے تو فوراً چالیس پہ تو چند سیکنڈ میں چالیس پہ پہنچ جائیں گے پھر چالیس پہ ساٹھ پہ اور سو پہ بھی پہنچ جائیں گے پھر چار پانچ روز کے بعد خبر آتی ہے کہ چار آدمی <laughs> اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا جاتا ہے ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بات دوسرے کو بتا رہے ہیں تو اور تھوڑا سا نمک مرچ لگا کے اس نے بتا دیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کسی بات کے اوپر اتنی وہ پتہ نہیں موبائل کی موبائل وہ آ جاتی ہیں ڈش لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر اور نیٹ پہ اس کو چینل کھل گئے ہیں تو اس کے فوراً کوریج کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا نمک مسالے لگا کے اس کو کا کام ہی کام یہی ہے تو کو کچھ تو کرنا ہے اب فلاں جگہ بچار موٹر سائیکل والا گر گیا اس کے تصویر سن رہی وہ کلا جگہ یہ جائے ادم رہا ہے دنیا کے کونے میں کہیں قتل ہو گیا اب یہ پوری جگہ وہ ایک پہلے چینل ہوتا تھا وہ دکھاتا تھا ہر دس منٹ کے بعد وہی وہی ریل چل رہی ہے فلاں جگہ قتل ہو گیا فلاں جگہ قتل ہو گیا صبح سے شام آدمی بیٹھے یہی دیکھ رہا ہے تو ایک بات نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ زبان کا استعمال میں اس کے کتنے گنا ہیں زبان کے بیس گنا ہیں عام عام جو موٹی موٹی باتیں ہیں جیسے غیبت ہے جیسے بلادت ایک بات کر دینا ہے زبان سے کسی کو اذیت پہنچا دینا ہے جھوٹ بول دینا ہے بہت سی دفعہ ہم ایسی بات کر جاتے ہیں لاپرواہی میں جو جھوٹ میں شمار ہوتی ہے جو حقیقت نہیں ہے اس کی ہم نے بول دیا تو وہ جھوٹ بول دیا تو یہ ایک آدمی چار آدمی بیٹھ کے ہنس ہیں لیکن وہ بھر کے چنابی معلومی اور احساس نہیں تو ہم کو خطا کار ہے تو یہ کہنا کہ معلوم نہیں آج کون سا گنا ہو گیا اس لیے معلوم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ خیال کرتے ہیں تو یہی بہت بڑا گنا ہے اپنے آپ کو پاک سمجھنا تھا بلا گزر تو ہم کو سب اللہ تعالیٰ فرمائے پرانے پاک اپنے آپ کو پاک پاک مت سمجھو پاک کرنا تو فرض ہے اپنے آپ کو لیکن بات سمجھنا حرام یہ سمجھنا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ کسی کا مال مارتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر آج ہم سے کون سا گنا ہو گیا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت اول تو گنا گناہ گناہ کی وجہ سے ہر دفعہ گناہ کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی اللہ تعالیٰ حلیم تھا حلیم اللہ کا نام ہے حلیم حلیم کے معنی جو انتقام لینے میں جلدی نہ چھین دے دیتی ہے میرا بندہ تو غلطی ہو گئی معافی مانگ لے ہم معاف کر دیں حلیم کا حلیم انتقام لینے میں جلدی نہیں تو دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ مصیبتیں پریشانیاں حادثات تو انبیاء کے ساتھ ہی ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہو نو جو انبیاء سے بھی گناہ ہوتے تھے نو زبان تو معصوم تھے ان سے گناہ ہوتے ہی تو یہ سب باتیں جو ہے انسان آئے جب بیٹھے گا نیک صحبتوں میں تب اس کو احساس ہوگا کہ بھائی کیا چیز ہے جی، ہم تو پتا کر رہے ہیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ان سے کون سا گنا ہو گیا کہ فلاں مصیبت ٹوٹ پڑی اگر گناہوں کی وجہ سے مصیبت آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگوں پر عذاب اللہ کا پتھر کی طرح کرتے ہیں کتنی خطائیں ہم لوگ کرتے ہیں کتنی خطائیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں فرماتے رہتے ہیں مصیبت کا سبق نہیں تھی کم اثاب مصیبت کا سبق نہیں تھی کہ جو مصیبت تمہارے پر جو مصیبتیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی ابھی ماں سکتی تھی تم وہاں کرتی اور بہت کچھ تو ہم معاف کرتے ہیں بہت کچھ ہم معاف کرتے اب مصیبت کیوں آئی یہ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اس لیے نہیں آئی کہ تم اور اللہ سے دور ہو جاؤ کر کے اللہ اللہ کی اطلاع کی جیسے بچہ کیچڑ کھانے جاتا ہے باہر نہیں آتا شرارت کرتا ہے ضد کرتا چاہے کیچڑ کھاتا ہے مٹی کھاتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بعض اوقات ماں باپ ایک چکر وقت لگا دیتے ہیں کبھی چکائی کر دیتے ہیں جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ چکائی بھی کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد میں میں نے دیکھا چار پانچ چار سال کا بھی نہیں تین سال کا اتنی برابر بچہ اور ایک تھوڑا بڑا بچہ جیسے آپ کی اتنا بچہ دو بھائی تھے تو باپ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ چھوٹا بچہ یہ دیکھے نا یہ عائشہ شاہ سمجھے مسجد کے آداب کی اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں دو سال کا بچہ بھی بالکل علامہ کی طرح بیٹھا ہے اس پھر یاد آیا کہ حضرت مولانا مذہب جانے جانا رحمت اللہ لائے ایک بزرگ گزرے تو ایک صاحب ان کے یہاں حاضری دیتے تھے تو ان سے کہا کہ نہیں تمہارے کوئی بچے بچے نہیں ہیں بچے ہیں تو ان کو لاتے کیوں نہیں ہمارے پاس تو کہا اگر بچے شرارت کرتے ہیں آپ کے ادبی ہوگی ہاں جی بھائی بچوں کو لایا کرو ایک صحبت میں لانا چاہیے بچے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لے کے اب پھر تھوڑے دن کے بعد آتے رہے ایک دن بچوں کو نہیں لائے بچے لاتا ہوں کہاں بچے کہاں ہیں یہ بچے اب کیونکہ وہ جب لائے تھے ان کو تو بہت ان کی چکائی پٹائی کر کے لائے تھے کہ دل کو بالکل بیٹھنا دو دانوں بیٹھنا اور ادھر مت دیکھنا ادھر مت دیکھنا اور شرارت نہیں کرنا چلانا نہیں بہت ان کو لے کر لے کے لے کے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بچے ہیں ارے بچے تو وہ ہوتے اچھل کود کریں میری کبھی میری ٹوپی اتار کے پھینکیں کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں بچے وہ ہوتے ہیں کہ بچے ہی ہوتے مالو نے کیا بنا دیا <laughs> تو اس غالب آدمی نے وہ بچے شرارت میں اس نے چلا کے بھائی کو کچھ کہا میں باہر جا رہا تھا ندی تو اس نے سلام کہتے ہی اس چھوٹے بچے کو اتنے زور سے چپڑ لگایا ہے اس کا پورا منہ پھر گیا اور وہ بری طرح سے لگا خوف زدہ ہو گیا اور پھر اس کا چھوٹا بھائی اس کو جو جلدی سے لے کے بھاگ گیا اس قدر جان یقین جانیے کہ آج تک بھی پر اثر ہے جب یاد آتا ہے کہ بہت عجیب ہو جاتا ہے یہ پوری سلوک بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے محبت کے ساتھ تربیت کرنا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر بھی کرنا ہے بلکہ مزہ لینا ہے اب کل میں تعلیم کر رہا تھا یہ ایسے نیچے لے کے گھر میں ہمارے تعلیم ہوتی ہے الگ مجلس کے بعد تھوڑی دیر پانچ منٹ دنیا کی حقیقت پڑھتے ہیں سناتے ہیں آگے سے بات ہے اس سے تو یہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اچھی باتیں کرتی رہی مستقل بولتی رہی جب سے میں پھر پیڑ پڑھتا رہا تو مستقل بولتی رہی تو جب میں ختم کر دیا تو کہہ رہی دادا میں بول رہی تھی نا آپ پڑھتے تھے میں بول رہی تھی نا میں چپ نہیں ہو رہی تھی نا ایسی مجھے نزدیک اس کے غصے کے بجائے ہمیں پیار کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں ہوتی ہیں بچوں کی بچے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور بچے ہیں نہ سمجھ میں کر دیا کوئی بات بار آئی کہاں سے کہاں کہاں چلی گئی تو یہ ہے کہ کیا بات ہوئی تھی ہماری باہر ہر بچوں کو محبت کے ساتھ ہاں وہ کس بات سے یہ باتیں چٹائی پٹائی کی کچھ بات ہے بعض لوگ زیادہ کٹائی کر دیتے ہیں ہاں پکڑ ہو تو پتھر کی طرح آزاد پر خطائیں ہم کرتے ہیں ہاں، خیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھا اللہ تعالیٰ نے جلدی انتقام نہیں معاف کرنا ضرورت ہے کو ہم کرتی ہم بہت چیزوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں اگر معاف نہ فرمائیں اور ہر گناہ کا فوراً بدلا اللہ تعالیٰ لینے لگے خدا پاس کا مطلب نگاہ خراب کی اسی وقت اندھا کرنے کا قدرت لگا لیکن جو بولا اسی وقت زبان خالج کر دیا قدرت کے نہیں چوری کر دی اس کے بعد ہاتھ کاٹ دیا فرشتہ آیا فرشتے نے کاٹ دیا یا گر پڑا ہاتھ کا اللہ کے لیے کیا ممکن ہے اللہ کے لیے ارادہ کافی جس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اس کا پیر ٹوٹ جائے نہیں کتنے رحیم اور کتنے حلیم ہیں اسی لیے ہمارے حضرت نے ایک وظیفہ بھی بتلایا ہے یا حلیم یا کریم یا واقع یہ نعرہ کبھی کبھی لگاتے رہنا چاہیے یا حلیم یا کریم یا واقع اے کریم اے وہ ذات جو انتقام لینے میں بھی نہیں اور یا کریم جو نارائنوں پر بھی کرم کرتے اور یا واقع واقعہ جس کی مفرت بہت وسیع بہت وسیع ہے تو یہ جو مصیبت آتی ہے تو وہ بعض دفعہ اور کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ہاں یہاں سے بارش بچہ جب کیچڑ کھاتا ہے تو ماں باپ اس کو چکر لگا دیتے ہیں کہ بچہ ٹیچر نہ کھائے تو ایسے ہی چھوٹی موٹی مصیبت بھیج دی جاتی ہے کہ بندہ جب مطلب کرتا ہے اللہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو شکر بات یاد گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے آنسر سا کوئی مصیبت بھیج دی جاتی ہے تاکہ بندہ یہ گناہ کے کام میں نہ پھنسے ہم ہمیں جلدی یاد کرنے لگ جائے اس لیے کبھی بھیج دیتے ہیں مصیبت تو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے مصیبت میں تو سمجھ لو کہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں ہے جیسے بعض دفعہ آدمی لوگوں کے رویوں سے لوگوں کی بھوکے بازیوں سے یا نامناسب باتوں سے تنگ آ جاتا ہے ممکن ہو جاتا ہے تو کیسے بیکار اس دنیا سے گئی لگا پھر وہ اللہ کی طرف رک جاتا ہے کیسے بھائی اللہ ہی پہ جاؤ لگا آ جاتا ہے وقت پڑھاتے ہیں کسی کا جلدی آ جاتا ہے کسی کو بڑھاتے میں تو یہ اس کے لیے رحمت ثابت ہو جاتی لوگوں کا نام مناسب رویہ لوگوں کی باتیں لوگ کسی کے دھوکہ دے دیا اور کسی نے مال مار لیا تو اللہ کی طرف جو ہوتا ہے کہ یار چھوڑو دنیا سے لگانا بہت بھاگ رہی ہے دنیا کے پیچھے اس کا اس کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے تو آپ آخر قریب ہے چھوڑو اللہ سے تو یہ ساری مصیبت دھوکے کے باتیں اس کے لیے اس کے اپنے لیے رحمت بن گئی اگر سے دھوکے بات کے لیے تو بڑا مصیبت بڑا عذاب ہو گیا لیکن اس کے لیے رحمت کر مصیبت تو کبھی تو مصیبت رحمت ہو گئی کبھی مصیبت پر صبر سے اجر عطا کرنا دیتے پر صبر کیا ٹھیک ہے بھائی مولا کی رضا ہے اس میں کوئی کام میں ہاتھ ڈالا تھا نقصان ہو گیا چلو بھیا اللہ کی رضا اس چیز میں ٹھیک ہوگا یہ صبر کر لیا اور اللہ پر توقع کر لیا کہ راجیش ہمارا اللہ ہے تو مصیبت یہ سبر سے اس کا مقام اور بڑھ گیا صابری صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نوعیت کو ان کی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نوعیت اتنی بڑی آج کوئی وزیر جا رہا ہو جاتے جاتے کہ آئیے صاحب میری گاڑی میں بیٹھ جائیے وہ ہو مزے آ گئے بھائی آج کو فلاں وزیر کے ساتھ ہم گاڑی میں فلاں جگہ بہت سی دباؤ سے سنا بھی ہے کہ بیچارے ہمارے دوست ہیں ان کا حادثہ ہو گیا تو اتنے مزے سے سناتے ہیں کہ وہ مجھے وہ نیوی کا ایک کرنل جا رہا تھا اس نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا مجھے وہاں تک لے کے گیا اور ہاسپٹل میں ہم نے سامنے میرا علاج کرایا نیوی کے ہاسپٹل میں یہ وہ کتنا اچھا لگا ہوگا ایک بڑا آدمی بڑا افسر اس نے مجھے جو ہے کتنا بڑا کام کیا تو یہاں کب الحاکمین جس کا ساتھ ہو جائے وہ کچھ کیا ساتھ مصیبت کا طرف کرنے یہ بھی بھیج دی جاتی ہے کہ اس پر میرا بندہ صبر کرے تاکہ میں اس کے درجات پڑھا اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت اس کے مقدر میں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر رحم کھا کر چھوٹی مصیبت سے اس کو ٹال دیتے ہیں ایک گلو کہیں تشریف لے جا رہے تھے گھر سے باہر نکلے تو چوکھٹ سے سر زور لگ لگے چوٹ لگ واپس واپس کے تو معلوم ہوا کہ تعلیم جو ہے ان کے دو دشمن ان کو قتل کرنے کے لیے اب بظاہر وہ جب وہاں ان کی چوٹ لگی تو انہوں نے ایک تو, اتنا زندہ ہی بنتا ہے لہرا دہ پھر کہا الحمد للہ اب کہا کہ یہ رات سے الحمد للہ کہا یہ کیا بات ہے چوٹ لگی رات سے کہا ہر حال میں اللہ کا شکریہ ہے بھائی بہادر صاحب کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ چھوٹی مصیبت ہے کوئی کیا معلوم باہر کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے تو رام اللہ کے صاحب نے ان کے کوئی جو دشمن تھے جو ان کو ختم کرنے کا اللہ نے ان کو اس مصیبت چھوٹی مصیبت دیکھی بڑی مصیبت سے بچا دیا ویسے ہی حضرت خواجہ نہیں حضرت میں لا رہے کہیں تشریف لے جا رہے تھے اب دشمن تو یہ اللہ کی بتا رہا تھا نا کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہیں زمانے میں اسلام دشمن بھی اولیاء دشمن بھی حتیٰ کے صحابہ کے دشمن بھی تھے صحابہ میں بھی بعضوں میں اختلاف رہا وہ دین ہی کی وجہ سے تھا تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے محبت بھی بہت کرتے تھے اختلاف صرف دین کی وجہ سے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے سمجھا اور دوسرے نے کیسے سمجھا اب وہ آپس میں اختلاف کہ نہیں ایسے نہیں کیسے ہونا چاہیے تو یہ باقی جو اختلافات کو آگ کی طرح بڑھکاتے ہیں یہ اسلام دشمن ہے جو بتاتے ہیں کہ صحابہ میں یہ ہوا وہ نہیں وہ تین کی وجہ سے دوبارہ لوگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ظالم گویا نے اوپر سے ان کے اوپر راک پھینک دیا تو کہا الحمد للہ مریدوں نے تو کہا کہ اردو آپ حکم دیجیے اس عورت کو ہمارے دیوار کو نہیں چپکا دیں گے کہا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ چھوڑ ہمارا راستہ سبر کرا نہیں کرتے مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کے سر پہ یہ مصیبت آئی کہ آپ بھی آپ کے آپ بتائیے کیا بات ہے تو کہا کہ بھائی جو سر آگ برسنے کے قابل تھا آگ اس پر رات رات کے لیے تو میں شکر نہیں پڑوں گا اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے معلوم نہیں کیا گنا ہو گیا جو ہم نے تو یہ سب باتیں ہیں پڑھ لیتا ہوں بات کر رہا ہوں نا بات کر رہا ہوں پڑھنے کی کلاس اشار کے بغیر میری چھٹی مجھے چھٹی نہیں دیتے یہ اشتہار ہے دو اشار ہے اس کا عنوان ہے انجام عشق مجازی اور عشق حقیقی عشق مجازی کے اندر تمام حسین شکلیں نامیر موتوں کا عشق اور دنیا کی وہ رنگینیاں دنیا کی وہ دلچسپیاں جو اللہ سے دور کر جو اللہ سے دور کر اگر کوئی انسان تبدیل ہو جاتا ہے اپنی صحت کی نیت کرتا ہے صحت ہوگی اس سے اور پھر زیادہ اچھی طریقے سے بھی ہوگی زیادہ اچھے طریقے سے کام ہوگا تو یہ یہ تفریح اس کے لیے عبادت ہے یہ اللہ سے دور کرنے والی نہیں ہے اب اگر تفریح پہ گیا وہاں گانا بجانا نہیں کر رہا ہے بندہ پیپر بھی ہے اور وہ نماز کا بھی اکثر لوگ جو پکنک پہ جاتے ہیں نماز میں بھی مطلب ہو جاتی ہے کہ وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے یا اور کوئی مجبوری ہوتی ہے مسجد قریب نہیں ہے یا نماز قبلے کا پتہ نہیں ہے کپڑے پاک نہیں ہے دس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں حالانکہ کرنے والے ہر جگہ کرتے ہیں کپڑے پاک رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے اچھا مسائل پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اس لیے کہ اکثر ناواقیت کی وجہ سے آدمی وہم کر دیتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یہ شیطانی ہر بار ہو جاتا ہے تو یہ اس مسائل کو سیکھ لینا چاہیے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس ان کپڑوں میں نماز بالکل جائز ہوتی ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے کسی کو وہم ہو جاتا ہے یا کہ کوئی ناواقیت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان مسائل کو دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا کپڑا ناپاک ہو اور کون سی ناپاکی لگ جائے کتنی لگ جائے جس سے ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو اور اس میں بھی بعض حالات کے اندر ناپاکی میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز کسی حالت میں ہے اب یہ سارے مسائل ہیں تو میں نے عمومی بات کہہ دی یہ مطلب نہیں ہے کہ ناپاک کپڑے ہوں تو نماز پڑھ لیجیے تو مجبوریاں کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اس حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے بھی نماز یعنی بالکل کپڑے نہیں ہیں جسم تو بھی نماز معاف نہیں اس حالت میں بھی اس کا خاص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ بھی یہ مسائل سب سکھائے جاتے ہیں تو پاکی ناپاکی کے بہت سی وغیرہ ایسے مسائل ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ قربانی ہوئی تو وہ خون لگ گیا اب وہ کہنے کے بھائی نہ تو پتائی پسائی کر کے جا سکتے ہیں اور کپڑے ہمارے ناپاک ہو گئے یہ وہ ناپاکی جو خون بہتا ہوا خون ہوتا ہے جب اس کو ذبح کرتے ہیں جانور کو اس وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دمے مسکو یعنی بہتا ہوا خون بہتا ہوا خون جو ہے ناپاک لیکن اس کے بعد جب اس کا خون پورا کر گیا اب اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اب جو اس کے اندر جمع ہوا خون رہ جاتا ہے تھوڑا بہت کہیں پہ وہ پاک ہے اگر وہ نہ کیا تو جیسے جب وہ گوشت بناتے ہیں تو چیٹیں اٹھتی ہیں سفائی کی دکان پہ گئے روزے کی دکان پہ گئے تو چیٹیں اٹھتی ہیں پاک ہے اب وہ انہوں نے ذہن کی وجہ سے نوازی چھوڑ دی نمازی تو یہ بھی تو ہر شیطانی حربے ہے اس لیے دین کو سیکھنا بھی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک ہزار رکاس پڑھنے سے افضل ہے اس لیے کہ فرض نماز شیطان نے آپ کی ضائع کرا تھا مزہ کرا تھا جب کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سنجے کے بھی بعض مسائل رہتے ہیں کہ بعض لوگ نواز کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل جائز ہے نماز پڑھنا یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی دین سے جو دور کر اللہ سے جو دور کر دے وہ ساری یہ رنگینیاں اور یہ عشق مزاح یہ ہو رہا ہے انجام عشق مزاجی اور عشق حقیق یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق ان دونوں کا فرق ان دو اشار کے اندر جہاں رنگ تو رنگ گو ناموں کا منظر تھا یہ ہنگامہ تھا ادھر یہ رنگین ادھر وہ دلچسپی ادھر بلانا ہے ادھر یہ سیکھنے جہانے رنگ گو میرے گو نام کمندر سا مگر ہر اہل رنگ کا حال رنگ اب تر تھا خراب ہو گیا خراب کی دیکھ میں جو ہے سب دھوکا ہے چمک دمک اور وہ کیا ہوتا ہے وہ فلمی کیا کہتے ہیں ستارے اور یہ وہ سب یہ سب دھوکا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ہاتھ لٹک گئی اب وہ دوسرے کی تلاش میں ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے کبھی آپ ہم کو پوچھا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں آپ کو دیکھ کے ہمیں بخار آ رہا ہے یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کسی کے چکر میں قتل و غارت کری جو ہوتی ہے کسی کے چکر میں اثر ہوتا ہے کسی کے چکر میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے جانے رنگ لوگوں کے دون گو کمند تھا رنگ لگ گو میرنگ منظر تھا مگر ہر اہل رنگ بو کا حال رنگ اب تر تھا کل نا پلوان پاک کا مکلا ہے کل نا اور علم صلی اللہ ہر چیز ہر چیز کو تباہی زبان ہے کوئی چیز ایسی نہیں سوا اللہ سوا اللہ کی کوئی ذات کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں تغیر نہ اور جب تغیر تغیر مانے زوال یعنی ترقی سے نیچے آنا تغیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترقی کو اور طرف سے بلکہ زوال نیچے کی طرف ہے تو آج جو حسین کا جو ہے حسین ہوتا ہی ہونا ہے آج مالدار کا کل کلا کو وہ اخلاق آیا نہیں ہے جو صحت تھی وہ آخر بیماری میں تبدیل ہو گئی جو جوانی تھی آخر بڑھاپے میں تبدیل ہو ہر چیز کو دوائی حتیٰ کہ کے درخت پودے وغیرہ ایک دن والے درخت کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر کار ڈھا ہوتا ہی ہے آخر کار جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ آخر بے پھل کا ہوتا ہی ہے تو ہر چیز کو دوائی ہوتا ہے تو اس لیے دل ان سے نہ لگا والی چیزوں سے دل نہ لگا رنگ رنگ گو کا مندر کا مگر رنگ گو کا اسٹاری کرتا آپ دیکھیے اس سے کا کیا فائدہ ہے انعام بس جانتا یہ نام نظام سے ہو کے جو باپ کو جیتا تھا سب سے الگ ہٹ گیا نظام رنگ سے اپنے آپ کو اپنے بچا ماں آپ مانے اوپر نظام رنگ سے کے جو موت باپیتا اسی برتے خدا کا رنگ ہر دم رنگ خوش کر رنگ وہی جو ہے وقت کرو تارا اور اللہ کے چہروں کو دیکھو ہر وقت کرو تارا گلاب کی گرنگ کے لیے مول برت ہے اور یہ چہرہ جو ہے کلف کا ترجمان ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کلف کے اندر بھی ان کے وہ نور وہ سکون وہ خوشی وہ اطمینان اللہ تعالیٰ کرنا اسمان میں جو ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے میں پریشانیوں کی چہرے سے ٹینشن اور ڈپریشن کا پتہ چل جائے چہرے کے اندر برے برے ارادے ہوں گے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہے اور کرنا ہے کہ اسی مست سے ہوگا یعنی مستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مست سے معلوم ہوتا ہے کہ بس اب ایک جگہ پڑ گئے ابھی ہاں بھی بچوں کی خبر نہ ہی جو ہے کاروبار کی خبر مسجد میں پڑے ہیں نہیں یا کسی خانقاہ میں پڑے ہیں مت سے بھی نہیں مستی وہ ہے کہ بس اب اللہ کی رضا جوئی کے سوا کوئی کام ہر کام جو کرے گا ہر قدم اٹھائے گا اس نے اللہ کی رضا دیکھے گا بیوی کو راضی اور خوش کرنا ہے تو اللہ کی رضا دیکھے گا کہ جو کام اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں مثلاً بیوی نے مطالبہ کیا کہ ہم کو لا کے نوکر دیں یا ہم کو ٹچ موبائل ایسا لا کے دو آن لائن پہ دیکھیں گے تماشے تو وہی نے اور کہا کہ ہمیں مرنڈا پلا دو انڈا کھلا ہاں ابھی بھی رات کو دو بجے کی جا رہا ہے تو کے لے آ رہا ہے یہ بھی یہ یہ مطلب خدا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں گا جائز کام میں تو میرا مولا خوش ہوگا اور یہ اللہ کی نظر سب سے پہلے اللہ پہ جاتی ہے سب سے پہلے ہر کام میں ہر معاملے میں کھانا بھی کھائیں گے پہلے اللہ کے ساتھ میرے اللہ نے ہے میرے اللہ نے مجھے کیا چاہے وہ چٹنی روٹی ہو ان کو وہ مستی ہوتی ہے اس نے کہ میرے اللہ نے بھیجا میرے اللہ نے بھیجا کیا بات ہے کیا مزہ ان کو ہوتا ہے مستی سے مراد یہ ہے مت وہ ہے جو جس کو اللہ کی رضا جوئی ہر وقت مقدم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے ناخوش ہو یہ خدا سے خدا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہی سب گھر بار چھوڑ کے رات مار کے نکل جائے نظام رنگو سے ہو کے جو ماتا کا باتیں یاد ہے اللہ خود فرما دیا کہ ومن حیات دنیا اللہ مطاول غرور یہ دنیا کی حیات کیا ہے اللہ مطاول غرور دھوکے کی کنجی اب انسان کسی سے معاملہ کرتا ہے وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے پریشانی ہوتی کہ کتنی پریشانی ہوتی کتنا غصہ آتا ہے کتنا غم ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ ٹرسٹ کیا اس پہ اعتماد کیا اس نے ہم کو دھوکہ دیا تو یہ دنیا کی ہے بالکل ناقابل اعتماد ہے بالکل ناقابل اعتماد تو اس لیے دنیا میں جو پھنس پھنس جا کے کے اللہ کو بھولتا ہے وہ پریشانی نہیں رہتا دھوکے کی جگہ <laughs> ہاں، جب دھوکے کی جگہ ہے تو پریشانی لازمی ہے جتنا اس سے بچ کے چلو اتنا اچھا ہے سکون سے رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی بات ہے بتائیے دھوکے سے آدمی کوئی انکار کرے گا کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہر آدمی گا ہاں بھائی بہت پریشانی ہے تو اللہ نے فرمان کیا کہ دھوکے کی جگہ ہے اس کی رنگینیوں ستنا مت نام تم دھوکہ کھاؤ گے اور دھوکہ کھانے سے پریشانی اس لیے دنیا میں الجھنے سے پریشانی بس تھوڑی سی محنت کرو تھوڑا سا اسباب کے درجے میں کیا کرو کہ بھائی پیٹ لگا ہے ساتھ میں کھانا چاہیے روٹی چاہیے چاہیے کپڑا چاہیے تو لیکن بس وہی خیال رکھو کہ اللہ کو نہ بھولے ہر جگہ اللہ کو نہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ کو بھول you. فورٹی ٹو